اور امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور ہے بھائی پہلے تو بات تھی نا امت دعوت کی امت دعوت ہوتی ہے عام اس میں کافر آ جاتے نہیں آ جاتے پہلے موسا علیہ السلام کا معاملہ تھا امت دعوت کے ساتھ یعنی فرعون وغیرہ کے ساتھ اب فرعون والا معاملہ ختم ہو گیا وہ غرق مرق ہو گیا اب مسئلہ کس کا ہے جی امت ایجابت کا امت ایجابت کون تھی وہ بنی اسرائیل تھے ان کا دور آ گیا ہے تو عنوان یہی لکھو تجویز خدا بندی اور امت دعوت کے بعد امت ایجابت کا دور بنی اسرائیل کا اور البتہ وہی کیا ہم نے ترا موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہ لے چل میرے بندوں کو مصر سے نکال کے لے چل دوسری طرف پس مار واسطے ان کے راستہ بیچ دریا کے خوش کیسے مار ڈنڈا مارو راستہ خشک ہوگا لا تخاف درکوں ولا تخشا نہ اندیشہ کر تعقب کا کہ فرعون تعاقب کر کے پکڑ لے تم کو ایسے نہیں ہوگا نہ اندیشہ کر تو تعاقب فرعون کا اور نہ ڈر تو ڈوبنے سے فعت باہم فرعون پاس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ہوں مینالیماشر خلاصہ یہی ہے پس ڈھانپا ان کو فرعون والوں کو دریا سے جو ہی ڈھانپا باغاشیوں منع جو ہی ڈھانپا مختصر معنی میں لکھا ہوا ہے کبھی ابہام کے اندر بھی عظمت ہوتی ہے باغاشیوں ابہام ہے یا نہیں نہ پوچھو حال جو ہی ڈھانپا ڈھانپا ٹھیک ہے نا ہاں اس میں عظمت ہے چنانچہ اس قسم کی عظمت ایک شعر میں ہے اکبر الہ آبادی کا شعر ہے مسٹر نقلی کو قبا میں سزا کیسی ملی شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی تو یہ بھام ہے یا نہیں اگر یوں کہا جاتا کہ مسٹر نقلی کو سو جوتا مارا گیا ہاں تو پھر بھی ایک تعین تھی کیا آ یہاں تعین نہیں کی اے مسٹر کو نقلی کیوں کہتے ہیں انگریزوں کی نقل اتارتے ہیں پترون پہنی ڈاڑھی مڑائی انگریزوں کی طرح تہذیب ہے مسٹر نقلی کو قبا میں سزا کیسی ملی شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی ہاں ہمیں سکھلاتے بھی اسی طرح ہیں کہ ڈھول بجاؤ پر ڈھانپا اس کو دریا سے جو ڈھانپا واض اللہ فرعون اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم پہ اور نہ راہ پر لایا یا بنی اسرائیل تذکیر انعامات اب بنی اسرائیل کے واقع ہیں سب تذکیر انعامات اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے انعام نمبر ایک وباد ناکم انعام نمبر دو وعدہ کیا ہم نے تم کو جانب دور کا جو کہ دائیں تھی یہ تورات کے لیے کہ تورات وہاں ملے گی کہ ابھی میں نے تم کو سمجھایا جانب دائیں مغربی بھی اور نزلنا انعام نمبر تین اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا من و سلوا کا کیا منع کرتے ہو حلوہ اور پراٹھے ترنجبین اور بٹیر کلو مین تیے بات رکھنا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے دی تم کو اور نہ زیادتی کرو اس میں زیادتی کا منع یہ ہے کہ حرام کھانے لگو یا ذریعہ حرام ہو یا ضرورت سے زائد یا کھا کے گناہ کرو معاشیت کرو پس نازل ہوگا تمہارے اوپر غضب میرا یہ ترہیب ہے جی ترہیب نازل ہوگا تمہارے اوپر غضب میرا اور جس پہ نازل ہوا میرا غضب فقط ہوا کی تباہ ہو گیا اصل ہوا کا من گر گیا جیسے ہوا آ گیا ہے گا تباہ ہو گیا یہ تھی ترغیب اب ترغیب ہے اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے ایمان لے آتا ہے عمل کرتا ہے اچھے پھر راہ پہ قائم رہتا ہے ہدایت پانا راہ پہ قائم دبام وما آ جلا کان قوم موسا مکالم باری تالا موسا باری تالا کا مکالمہ موسا کے ساتھ شروع ہو گیا جی موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوہ تور پہ آ جا کتنے دن چلا کا شکار وہ چالیس دن متواتے روزے رکھو اور کیا ملے گی کتاب تورات اور اپنے ساتھ کچھ سرداروں کو بھی لانا کبا کو اب موسا علیہ السلاۃ السلام ہارون کو سمجھایا کہ میرے بعد خیال کرنا یہ بدماش لوگ ہیں کہیں گمراہ نہ ہو جائیں کنٹرول کرنا ہے ان کے اوپر اور اگر کوئی فساد برپا کریں تو ان کا اتباع نہ کرنا مستقل مزار رہنا اور جو لوکبا آنے تھے کچھ سردار ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں تم میرے بعد آ جانا سارے نہیں کچھ نہ کچھ سردار تو موسا علیہ السلام جب وہاں پہنچے اللہ نے پوچھا کہ کیوں جلدی آیا ہے انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو آپ کی محبت میں جلدی آیا ہوں تو تیری قوم کے سردار وہ بھی آئیں جائیں گے پر میں اب وہ نہیں آ سکتے وہ بھی گمراہ ہو گئے اور بھی تیری گمراہ اکثر قوم کیا ہو گئی ہے گمراہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی دیکھو جی اے مکالمہ باری تعالیٰ السلام صاحب کون سی چیز جلدی لائی تجھ کو تیری قوم سے ہے موسا یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے بھی کوئی آدمی آنے تھے سردار کالا موسا نے فرمایا حضرت وہ یہی میرے پیچھے آ رہے ہیں سردار صاحبان اور جلدی آئے میں تیری طرف اے میرے پروردگار تاکہ آپ زیادہ راضی ہوں کالا فرمایا فنہ قد فتنہ ہم نے آزمایا ہے تیری قوم کو تیرے بعد اور گمراہ کر دیا اس کو کون سامری نے اچھا خیر اب موس علیہ السلام نے چالیس دن رہنا تھا نہیں تو چالیس دن پورے رہے جلدی نہیں آئے چالیس دن رہنے کے بعد کتاب تو رات لی اور واپس آ گئے بس لوٹے موس علیہ السلام اپنا میاد پورا ہونے پہ اپنی قوم کی طرف غضب ناک غم ناک غضبناک ناک آصف غم ناک کالا یا قوم خطاب اول بقوم تین خطاب کیے حضرت موسا نے پہلا خطاب قوم سے دوسرا ہارون سے تیسرا سامری سے خطاب اول بقوم پر میں میری قوم کیا نہ وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ رب تمہارے نے وعدہ اچھا تورات دینے کا نیچے لے کھلو وعدہ اچھا تورات دینے کا اور چالیس دن اب تم جو کمی نے گمراہ ہو گئے ہو تمہیں سامری نے کہا کہ موسا نہیں آئے گا چالیس دن کے بعد میں آ گیا ہوں یہ تو نہیں کہ میں نے وعدہ خلاف کی یا اللہ نے وعدہ خلاف کی تو کوئی وعدہ لمبا بھی نہیں ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خدا کے غضب کو دعوت دی ہے جان بوجھ کے کیا پس لمبا ہو گیا تھا تمہارے اوپر وعدہ وعدہ لمبا ہوا نہیں ہوا یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ نازل ہو تمہارے اوپر غضب تمہارے رب کی طرف سے یہی چیز ہے پس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا میرے وعدہ کا خلاف کا کیا معنی کہ مو نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں نہیں آؤں گا تم شریعت کے اوپر کیا کرنا پابندی کرنا توحید پہ قائم رہا تو خلاف کر دیا بس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا تمہارا تو میرے ساتھ یہی وعدہ تھا کہ توحید پہ قائم رہیں گے کالو جواب قوم قوم نے یہ جواب دی حضرت بات یہ ہے کہ ہم جب آئے تھے نا تو ہمارے پاس کبتیوں کے زیورات تھے کس کے زیورات تھے ان کی عورتوں نے کبتیوں کی عورتوں سے کوئی زیورات لیے تھے یہ آریتن لیتے نہیں کہ شادی وغیرہ پہ زیورات پہنیں گے وہ زیورات بھی لے کے ہم آ گئے تو ہم نے سوچا سامری نے بھی ہمیں کہا کہ یہ کپتیوں کے زیورات ہیں یہ تم نہ پہنو حرام ہے پھر وہ زیورات اور تو نے دے دیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے سامری بدماش نے کیا کیا ان کو پگھلایا پگھلانے کے بعد کیا بنایا بچھڑا کاریگر آدمی تھا بچھڑا بنانے کے بعد ایک مٹی اس نے لی تھی حضرت علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے وہ آگے آئے گا پاؤں سے لی تھی وہ مٹی کے اندر کوئی آثار حیات تھے وہ گھوڑا جہاں ہی قدم رکھتا تھا کیا پیدا ہوتا تھا سبزہ پیدا ہو جاتا تھا وہ مٹی ڈال دی کس کے منہ میں بچھڑے کے منہ میں اس کے اندر آثار حیات آ گئے اتنی کہ وہ آواز کرنے لگا تو کہنے لگا دیکھو تمہارا خدا ہے معبود ہے موسا تو بھول گیا آیا ہی نہیں بھول گیا ہے یہ تمہارا معبود ہے اب اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اس کے ارد گرد وہ چکر بھی لگاتے تھے طواف بھی کرتے تھے رقص بھی کرتے تھے ناچتے بھی تھے جیسے آج کل لوگ ناچتے ہیں <laughs> چنگے جی یہ حال ہے یعنی ایک عجیب چیز دے کے اس کو معبود بنا لیا انہوں نے غور کرو جی کال جواب قوم کہنے لگے نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کا اپنے اختیار سے بے مل کے نا کا منع اپنے اختیار سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ قوم قبط کے زیورات کا زینت کا کیا منع زیورات لیکن اٹھائے گئے تھے ہم بوجھ قوم قبط کے زیورات کا بس پھینک دیا ہم نے ان کو جو بوجھ تھا زیورات تھے بس اسی طرح ڈھالا سامری نے یا الکا کا نے کیا لکھو گے ڈھالا ڈالا نا یہ ڈالنا نا کیا ڈھالا ڈھالا کہتے ہیں سونے چاندی کو پگھلا کے اس کو کیا بنا دینا بچھڑا بنا دینا یہ آپ زرگروں کے پاس جائیں نا ان کے پاس سانچے رکھے ہوتے ہیں تو چاندی سونا پگھلا کے اس سانچے برتن اس میں کیا کرتے ہیں ایسے ڈھال دیتے ہیں زیور بن جاتا ہے یہ ڈھالنا وہ سمجھ رہے ہو آپ بنایا جس کو کہو اسی طرح ڈھالا یعنی بنایا سانبری نے بچھڑا وہ سامری بےمان کون تھا بعض کہتے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے تھا بعض کہتے ہیں بنی اسرائیل سے نہیں تھا تو بارہ جو کچھ تھا اس کا نام بھی موسا تھا کیا لیکن سامرا کے علاقے سے اس کے باپ دادا آئے تھے اس لیے ان کو سامری کہتے تھے نام کیا تھا اس کا موسا تھا تھا بنی اسرائیل میں سے عام طور ایسے ہے جب فرعون نے آڈر کیا کہ بچوں کو قتل کرو نا تو اس کی ماں نے اس کو ایک غار کے اندر جا کے چھپایا کس کے اندر غار کے اندر یہ حضرت موسا تو فرعون کہاں پلے نا غار کے اندر تو غار کے اندر پرورش کے لیے اللہ نے جبریل کو مقرر کر لیا وہ دودھ لاتا تھا اس کو پلاتا تھا تو جبریل کو پہچان بھی لیتا تھا کہ جبریل ہے باقی تم کہو کہ جبریل نے کافر کو کیوں پالا تو خنزیر نہیں پڑھ رہے بس دنیا میں کافر نہیں پڑھ رہے خنزیر پڑھ رہے ہیں سانپ بچھو پال رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینیہ ہوتی ہے اس کے اندر نہ اعتراض کیا کرو سمجھے ہاں۔ تو کوئی شاعر کہتا ہے مو صلی زی ربا ہو جبریل و کافر و صلاح زی ربا ہو مرسل جس منہ سے کو جبریل نے پالا وہ کیا نکلا کافر اور جس منہ سے کو فرعون نے پالا وہ کیا نکلا مرسل خدا کا نبی نکلا یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسی طرح ڈھالا سامری نے پر نکالا واسطے ان کے بچھڑا وہ بچھڑا کیا تھا ایک جسم تھا اور واسطے اس کے کیا تھا آواز تھا سمجھے اب دیکھو ایک جسم سے آواز نکال پڑے ایک جسم سے آواز نکال پڑے اس کو کیا بنا لیتے ہیں معبود بنا لیتے ہیں سمجھے تمہارے جسم سے آواز نہیں نکلتی اوپر سے نکلتی ہے نیچے سے نکلتی ہے تم معبود بن سکتے ہو ہاں؟ عجیب بدماش آدمی اور جس سے آواز نکلے معبود بن گیا ایک جس نے آواز سے اس کی آواز تھی بس کہنے لگے حاضا الہ حکم یہ سامریوں کا وظیفہ ہے سامریوں کا وظیفہ کہ یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسا کا وہ تو بھول گیا وہ خدا تو گھر میں ہے بچڑا وہ بھول گیا افلا یرو یہ آیت ہے توحید نمبر چار آیات توحید نمبر چار اور سامریوں کی تحمیق ہے بے وقوفی ان کی بے وقوفی ظاہر کی گئی سامریوں کی تحقیق کیا پس نہیں دیکھتے یہ کہ نہ تو جواب دیتا ہے ان کی بات کی وہ صرف آواز کرتا تھا نا ان کے بات کی جواب دے سکتا تھا نہیں اور نہیں مالک ہوتا تھا ان کے نقصان کا نہ نفے کا والد کال الحم فرعون یہ تحمیق نمبر دو سامروں کی تحقیق نمبر دو نہ خود سمجھے نہ ہارون کے سمجھانے سے سمجھے یہ بھی تحمیق ہے بے وقوفی نہ خود سمجھے نہ ہارون کے سمجھانے سے سمجھے اور البتہ کہ کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے میری قوم سوائے اس کے نہیں آزمائے گئے ہو تم ساتھ اس عجل کے بے ہی ضمیر کا مرجع کون بنے گا اج تمہارا امتحان لیا گیا جی کے ساتھ اور رب تمہارا رحمان ہے یہ گابا نہیں ہے بس اتباع کرو میری فیلن فتح بےونی فیلن واتی امری کولن اور میرے حکم کی فرما برداری کرو قولی لحاظ سے کالو اناد قوم انہوں نے ہارون کا کہا نہ مانا انہوں نے جتنی تبلیغ کی زد میں آ گئے اناج قوم کہنے لگے ہمیشہ رہیں گے اس کے اوپر مجاور تفسیر مظہر یا روح المانی میں لکھا ہوا ہے کانو یار کو سونا ہال عجل کے ارد گرد کیا کرتے تھے رقص کانو یار کو سونا ہال الجل مجاور رہیں گے یہاں تک لوٹے ہماری طرح موسا کالا یا پھر پہلا خطاب کس کو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کس کو کو جی قوم اب دوسرا کتاب ہے خطاب دوم با ہارون خطاب دوم بہار ہارون علیہ السلام کو کہا علیہ السلام اے ہارون جب یہ بگڑ گئے تھے شرک کے اندر آ گئے تھے تو تم مجھے آ کے رپورٹ دیتا مجھے آ کے رپورٹ دیتا تو کیوں نہ آیا میرے پاس حضرت ہارون علیہ السلام عرض کیا حضرت اگر میں آپ کے پاس چلا آتا نا تو زیادہ خرابی ہو جاتی اب بعض لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی بعض نے نہیں کی میں آپ کے پاس آ جاتا تو میدان ان کے لیے کیا ہو جاتا خالی ہو جاتا تیرے پاس آ کے رپورٹ پیش کرتا تو بھی کہتا کہ ہارون ان کو چھوڑ کے کیوں آ گیا کچھ نہ کوئی تو کنٹرول کرتا اب <laughs> نہ میں ادھر کا نہ ادھر کا میں کیا کروں <laughs> دیکھو جی خطاب دوم بہارون موسا نے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تو نے ان کو کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے اللہ تختہ بیان یہ کہ تو میرے پیچھے نہ آیا چلا جاتا میرے پیچھے آفا سی عامری کیا نے بے فرمانی کی میرے حکم کی حضرت نے ان کو حکم یہی کیا تھا نا کہ لا تتب سبیل المفسدین کہ اے ہارون مضبوط رہنا مفسدین کی اتباع نہ کرنا کال یبن اما جواب ہارون پہلے پڑھ چکے ہو کہ موس علیہ السلاۃ السلام نے ایک دینی حمیت کے اندر آ کے کس کے اندر آ کے دینی حمیت اور غیرت کے اندر آ کے اتنا غصہ کیا کہ ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی اور سر کو پکڑ لیا آدمی اتنی حمیت اور غیرت میں غصہ کرے نہ ہوش نہیں رہتا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا گویا کے استغرا کے اندر اور مدہوشی کے اندر انہوں نے داڑھی پکڑ لی اپنے بھائی کی اور سر پکڑ لیا جواب ہاروں کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے یعنی میری ماں جائے نہ پکڑ میری داڑھی کو نہ میرے سر کو انی خشی تو میں نے تو اندیشہ کیا یہ کہ کہے تو جدئی ڈالی تو نے درمیان بنی اسرائیل کے اور نہ انتظار کی تو نے میری بات کی یا نہ پاس کیا تو نے میری بات کا تیرے پاس آتا نا پھر بھی تو یہی اعتراض کرتا کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال کے میرے پاس آ گیا وہاں رہتا پھوٹ ڈالی تو نے اور نہ پاس کیا تو نے میری بات کا میں نے جو تجھے سمجھایا تھا اس پہ عمل نہیں کیا یہ کتنی خطاب آ جی کتنی اب تیسرا خطاب کس کا ہے سامری کو کیا جو مبدا شار تھا یا کیا تھا شر کا مبدا اس کے کان پکڑ لیے کان برو اے بیبان بان بتا کالا فما ختم کا یا سامری خطاب سیم بامری اے کیا معاملہ تیرا بےمان سامری کالا جواب سامری سامری کہنے لگا حضرت میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ یہ کہ جب جبریل گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے کس وقت آئے تھے جب یہ بنی اسرائیل داخل ہو رہے تھے بحر کلزم میں فرعون پیچھے آ رہا تھا تو درمیان میں حضرت جبریل اسلام گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تاکہ میں رکاوٹ بنوں کیا امداد کروں یہ نہ ہو کہ بےمانوں کو تکلیف دے تاری ہو جائے اس کے اوپر سمجھے تو جبریل جب گھوڑے پہ سوار تھا گھوڑا چلتا تھا اس کے پاؤں کی مٹی میں کیا ہو جاتا تھا سبزہ میں نے وہ مٹی اٹھا لی وہ ڈال دی اس میں دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا انہوں نے اس کو پگ بھری میں نے ایک مٹھی میں نے آسر رسول اس کا لفظی معنی تو کیا ہے کا صد کے نقش قدم سے حالانکہ ایسے نہیں ہے کاصر کون تھا جبریل تھا کاشد کے سواری کے نقش قدم سے بھری میں نے مٹھی کاشید کی سواری کے نقش قدم سے اچھا جی فن اباز پھر میں نے پھینک دیا اس کے کالب کے اندر کس کے کالب میں وہ جب بنایا تھا بوتا بچھڑے کا اس کے کالب کے اندر سمجھا جی وہ کدال کا اور اسی طرح تھے بنا دی یہ حرکت واسطے میرے میرے نفس نے کہ یہ حرکت کرنی ہے تو انہیں اب یہ بہت سے آج کل کے جو جدید اپنے آپ کو مفسر کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی یہ چیز تو محال ہے یہ تو نہیں ہو سکتی اچھا یہ محال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہی محال اور یہاں تو ایک بچھڑے میں تھوڑے سے آثار حیات آ گئے کہ صرف آواز کیا تھا وہ چلتا بھاگتا پھرتا ہی نہیں تھا نہ کسی کا جواب دیتا تھا کوئی انسان ہی بن گیا تھا معمولی حیات آ گئی اگر اے حیات تمہارے نزدیک بعید ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے موجود کا انکار کرو سمجھے بھائی مان لو سے بھائی ان چیزوں کے اندر خدا کی قدرت کار فرما ہوتی ہے سمجھے انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اس کے اندر سمجھے اس لیے وہ کیا کہتے ہیں جیسے پلاسٹک کی چڑیا لیتے ہو نا زور لگا چیوں چوں کرتے ہے تو وہ بھی ایسے چوں چوں کرتا تھا کوئی کل مل رکھ دی تھی اس نے سامری نے حالانکہ ایسے نہیں آثار سارے حیات تھے ہمارے تمام محققین کی دیوبند اسی کے قائل ہیں دوسروں کی تردید کرتے ہیں تم نے بھی پابندی کرنی ہے یا نہیں خیال کرے جو جدت نے اختیار کرنا کال اب حضرت موس علیہ السلام نے ان کو بد دعا کی کیا کی بد دعا کی نبی کی بد دعا فرمایا تو پاگل ہو کے مرے گا سمجھے کیا اے جو پاگل آدمی ہوں نا بازار کے اندر پھریں تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے لڑکے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو قریب جب لڑکا جائے چاہے ان کو چھیڑے نہ چھیڑے تو دوڑتا ہے کہتا ہے مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو نہ چھیڑو ایسے کہتے رہتے ہیں تو یہ پاگل آدمی کی نشانی ہے تو سامری بھی ایسے کہتا تھا جب دور سے کسی آدمی کو دیکھتا تو دوڑتا کہتا لا مثال مجھ کو نہ چھیڑو مجھ کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ پاگل بن گیا پر میں پگھب پس چلا جا تج نہ لگا فی الحیات انجام دنیا بھی پس بے شک تیرے لیے زندگی میں تو یہ ہوگا کہ کہتا رہے گا تو لام مت چھیڑو مجھ کو یہ تو انجام دنوی وا کا معدن انجام اخروی اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے نہ خلاف کیا جائے گا تو اس کا باقی رہا جس کو تو نے معبود بنایا ہے نا اب اپنے معبود کا حشر دے تو حضرت نے کیا کیا اس کو پہلے پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیا کیا کیا جی ٹکڑے ٹکڑے اس کے بعد اس کو جلایا بچھڑے کو جلا دیا جلانے کے بعد اس کی راکھ اکٹھی کر کے سمندر میں ڈال دی وہ کیوں سمندر میں ڈال دی اس سرے کہ اگر وہاں راکھ پڑی رہتی نا تو اس کو خا کے شفا سمجھتے کیا کہ ہمارے معبود کی راکھ ہے خا کے شفا ہے اس کو کھاتے آپ عورتوں کو کھلاتے رکھتے اس لیے حضرات کو ہی ختم کر دیا تھے ون ضر اللہ کا دیکھ تو معبود اپنے کہ وہ کہ ہمیشہ رہا تو اس کے اوپر مجاو لانو ہرد کرنا ہو ضرور ابھی ابھی جلاتے ہیں اس کو پھر البتہ اڑا دیں گے اس کو دریا کے اندر اڑانا اس کی راہ کو الہ قوم آیات توحید نمبر کتنی جی پانچ سوائے اس کی معبود تمہارا اللہ ہے اللہ زی لا الہ اللہ بس اللہ شہ فراخ ہے ہر چیز کو بہتر علم پہ کزال کا نقص والا کا میں نمبائے آیات تشجی نمبر تین آیات توحید پانچ آ گئے اب آیات تشجی ہے نمبر تین یہی پانچ آئیں گی اسی طرح بیان کرتے ہیں تیرے اوپر خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے اور تاکہ آیا ہے تیرے پاس ہماری طرف سے نصیحت نامہ ذکر نصیحت نامہ قرآن پاک من آرز ان ہو محرومین ان القرآن کا انجام جو اعراض کرتا ہے قرآن سے پستا کی وہ اٹھائے گا دن قیامت کے بوجھ گناہوں کا خالدین فی ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے ایک گناہوں کے بوجھ کے اندر رہنے سے مراد عذاب میں رہنا کس میں رہنا ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے گناہوں کے بوجھ میں نے عذاب میں سا الحم برا ہوگا واسطے ان کے دن قیامت کے یہ بوجھ یوما وہ دن قیامت کا کیا ہوگا یہ یوم بدل ہے پہلے یوم القیامت سے یعنی وہ دن ہوگا کہ پھونکا جائے گا سور کے اندر اور اکٹھا کریں گے ہم مجرمین کو اس دن اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے یہ نیلی آنکھیں جو ہیں نا یہ خراب ہوتی ہیں نیلی آنکھیں وہ آنکھیں سرمیلی ہوں یا نیلی ہوں نیلی آنکھیں غلط ہوتی ہیں اس کو نیلی آنکھیں دیں گے سمجھے جی ہاں اس دن نیلی آنکھوں والے یا تو خافت بین ہم چپ کے چپ کے کہتے ہوں گے درمیان اپنے مجرم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں زور سے کرتے ہیں یا ایستا ایستا ایسے ایسے ایسے چپ کے چپ کے کہتے ہوں گے درمیان اپنے کہ نی ٹھہرے تم قبروں کے اندر مگر دس دن عالم برزخ میں دس دن ٹھہرے ہو گے کیونکہ قیامت کا دن انہیں بڑا سخت معلوم ہوگا تو اس کے مقابلے میں دس دن معلوم ہوں گے عالم بردا کے اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہیں گے جب کہے گا ام صالحم طریقہ جو ان سے بہتر ہوگا بیت بار روش کے حقیقتاً بہتر نہیں ہوگا ان سے بہتر ہوگا بیت بار روش کے کہ نہیں ٹھہرے تو مگر کتنی ایک دن دس کو چھوڑو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن تم ٹھہرے تھے آہا تھی فقط غفلت ہی غفلت ایش کا دن کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا اب پتہ چلا ہے کہ وہ ایش کے دن ایک دن کے برابر تھے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com